عرصہ عالم میں تیرا امتحان ہے زندگی اس کشمکش اور حالات امتحان میں پڑھ کر آدمی کو ہر آن فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور ان فیصلوں کو نبھانا پڑتا ہے امتحان میں پڑھنا اور صحیح فیصلے کرنا اور ان کو نبھانا جو ہر کردار کو نشنما اور جلا دیتا ہے جیسے کہ سونا بار بار کٹالی میں پڑھ کر کندن بنتا ہے کوئی نہیں جو حالت امتحان کا احساس باہر سے آدمی پر ٹھونس سکے کوئی نہیں جو کشمکش کی ذمہ داری خارے سے تسلیم کرا سکے کوئی نہیں جو فرض و خواہش کے کسی معارکے میں آدمی کے باطن میں ہونے والے فیصلے کو سمجھ سکے اور اس کو زبردستی صحیح راستے پر ڈال سکے اور کوئی نہیں جو کسی اخلاقی فیصلے کو وفاداری سے نبھانے پر بیرونی دباؤ سے آدمی کو مجبور کر سکے عمر بھر کے اس معارکہ خیر و شہر میں صرف وہی شخص بازی لے سکتا ہے جو ایک سپاہی کا سا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو ایک سنتری کی طرح اپنے اصول و فرائض کا پاسبان بنے اور ایک پہلوان کی طرح سفلی میلان میلانات سے کشتی لڑتا رہے جس شخص کے اندر کا سپاہی ہتھیار پھینک چکا ہو جس کے اندر کا سنتری سو گیا ہو اور جس شخص کے اندر کا پہلوان بے حص و حرکت ہو گیا ہو وہ زندگی کا کھیل ہار چکا کوئی دوسرا اس کے حصے کی جنگ نہیں لڑ سکتا اور کوئی دوسرا اس کی جگہ پیرا نہیں دے سکتا کسی نصب العین کا قطعی طور پہ انتخاب کر لینا اور اس پر ہمیشہ اپنی نگاہ مرتب رکھنا اس کے عائد کردہ فرائض کو اپنے لیے واجب قرار دینا اس کے تقاضوں کے تحت اپنی خواہشات کی قربانی دینا اس کی پیدا کردہ کشم کشم مجاہدانہ انداز سے اقتدامات کرنا اور ہر قدم پر مضبوطی سے جمع رہنا خود ہمارا کام ہے دوسروں کا نہیں جو شخص اسلام کو زندگی کا رہنما بناتا ہے وہ گویا اپنے لیے بلند ترین نصب العین طے کر لیتا ہے اور وہ ہے رضائی الہی کا حصول اور اس قرض کے لیے پوری انسانیت کی فلاح پارنا اور اس فلاح کے لیے نظام حق کو کامل شکل میں قائم کرنا اور اسے نشو نما دینا اس طرح وہ اپنے لیے بے شمار فرائض معین کر لیتا ہے وہ اپنے اوپر حدود و اور ویود قیود عائد کر لیتا ہے اور وہ اشارے نفس کے مواقع سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک امتحانی گاہ کشک مرکش میں لا کھڑا کرتا ہے اب وہ کیوں یہ چاہتا ہے کہ روز روز کوئی اس سے بتائے کہ تو مسلم ہے بار بار اسے نئے سرے سے سمجھائے کہ تیرا نصب العین اب رضائی الہی ہے نہ اس کے فرائض کی فہرست اس کے سامنے پڑتا رہے کہ تجھے پورا کرنا ہے اور ان کے لیے قربانیاں دینی ہیں تو اسی بالحق کو اسی البصر یقیناً ایک اسلامی معاشرہ یا نظام جماعت کی لازمی شان ہے اور وہ ایک نصب العین کے خدا فدائیوں کی رفاقت باہمی کا تقاضہ بھی ہے وہ بار بار تلقین حق کریں تذکرہ کی کریں لیکن اگر ہم ہر شخص اپنی استقامت اور اصلاح کا دار و مدار دوسروں پر رکھے اور اپنی ذمہ داری آپ پوری کرے تو سرے سے تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کا ماحول ہی نہ بن سکے گا ضابطوں اور معیار کا علم نیک بننے کے لیے نیکی کا بہم تصور کافی نہیں سیرت و کردار کو سنوانے کے لیے ایک واضح ضابطہ معیار کا علم ہونا ضروری ہے ہر دور ہر خطے اور ہر قسم کے حالات میں افراد اور اقوام کے اندر بہتر زندگی حاصل کرنے برائیوں اور خرابیوں سے بچنے اور تعمیر و ترقی کے راستے پر بڑھنے کی خواہش فطری طور پر موجود رہی ہے لیکن بہتر زندگی حاصل کرنے کا راستہ بالعموم غیر واضح ہو رہا جب کبھی راستہ غیر واضح رہا ہے انسانی قافلے دھندلے کیا سیاحت کے پیچھے پیچھے آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں انسانیت انسانیت صلاح و فلاح ایسے ہی کسی دور میں پا سکتی ہے جبکہ صلاح و فلاح کا واضح ضابطہ اس کے ہاتھ میں آیا انبیاء علیہ السلام کا احسان عظیم یہی ہے کہ انہوں نے نکی اور اصلاح و فلاح کے ضابطے کو وضاحت کے ساتھ انسانیت کے سامنے رکھا اپنی آخری اور مکمل شکل میں یہ واضح قرآن نے پیش کیا ہے ضابطہ کے ساتھ انسان ہمیشہ اس عمر کا محتاج بھی رہا ہے کہ اس ضابطے کے مطابق انسانی زندگی کا عملی نمونہ اسی کے سامنے رہے وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کسی تجریدی فلسفے سے زیادہ کسی عملی مظاہرے سے استفاع کرتا ہے وہ میں سے منطقی دعوت استداد سے انقلابی روح اخذ نہیں کر سکتا بلکہ اسے اپنی حکمت و کردار ہے کہ کسی جس کے ساتھ عملی تعمیر و موجود ہو وہ اسی منطق ہوتی ہے جو واقعات کے پیرائے میں جلوہ گر ہو وہ ایسی استدال کا ضرورت مند ہے جس کے اندر انسانی جذبات کی گلاوٹ ہو دوسرے لفظوں میں وہ مجرد ایک کتابی ضابطے سے پوری ہدایت نہیں پا سکتا بلکہ اسے کسی ایسی انسانی ہستی کی ضرورت ہے جو کتابی ضابطے کو انسانی زندگی میں کار فرما دکھائے اسے ایک معیار کی ضرورت ہے جو معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی انور ہے تجربہ گاہ میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دوستوں ہلکا و تامن سوسائٹی کے ممتاز شہرت یافتہ افراد اور تاریخی شخصیتوں میں کہیں نہ کہیں اپنے لیے اصو معیار رکھتا ہے اور پھر اپنے اخلاقی اصول بنانے میں روزمرہ زندگی کے اقتدامات کرنے میں بات چیت اور رفتار و گفتار کے اسلوب میں حتیٰ کہ لباس کے انتخاب اور واضح قطع بنانے میں غیر شعوری طور پر اپنے اسوہ معیار کی پابندی کرتا ہے کچھ خاص ادائیں کچھ خاص حرکات کچھ خاص الفاظ اس کے لیے خاص لب و لہجہ اور اسی طرح خوشی اور غم غصے اور رحم نفرت اور محبت کے کچھ انداز ہم خاص خاص شخصیتوں سے مستعار لیتے ہیں اب جیسا جیسا کہ معیار کسی کے سامنے رکھا ہوتا ہے اسی طرح کا کردار اس کے اندر پروان چڑھتا ہے کسی کے سامنے ایک فلمی ایکٹر کا کردار ہوتا ہے کسی کے سامنے ایک ناول کا ہیرو ہوتا ہے کسی کے سامنے کوئی شاعر یا ادیب ہوتا ہے کسی کے سامنے کرکٹ یا ہاکی کا کوئی کھلاڑی ہوتا ہے کسی کے سامنے محکمے کا کوئی افسر پارٹی کوئی لیڈر ہوتا ہے کوئی وزیر ہوتا ہے میں ہے بسا اوقات ہمارے متعدد معیارات مختلف اطراف میں بکھرے ہوتے ہیں ہم مختلف پہلوؤں سے بہت سی شخصیتوں کی تقلید بیک دم کر رہے ہوتے ہیں اسلام نے جو چاہے کہ ہم اپنی پوری اخلاقی زندگی کے لیے صبر عالم کی ایک ہی بے داغ اور بے میل شخصیت کو اسو معیار بنائیں اور سارا اقتصاد وہیں سے حاصل کریں انسانی کردار کے لیے یہی سب سے اونچا مقام ہے جس پر نگاہ جما کر بلند ترین پرواز کی جا سکتی ہے اس معیار سیرت و کردار کی میں بننے والی ہستی کی سنت کا مسندر ریکارڈ اس کی پوری تصویر ہمارے سامنے لا رکھتا ہے اور ہمیں ہماری تاریخ کا ایوان اس کی لازوال روشنی سے جگمگاتا رہتا ہے اسلام کے پیش کردہ ضابطہ معیار کو ہم قرآن و حدیث سے معلوم کر سکتے ہیں قرآن اور حدیث کا علم ہی وہ علم ہے ہے جس کی طلب ہر مسلم مرد اور عورت کے لیے فرائض ٹھہرائی گئی ہے اس علم کے اصول کے لیے مرتبہ مرتبہ اولین یہ ہے کہ آدمی عربی زبان سیکھے اور براہ راست استفادہ کرے یہ نہیں تو تراجم و تفسیر موجود ہے ان سے مدد لے حلقہ ہار درس اور تقاریر سے فائدہ اٹھائے لیکن اس علم کی طلب کسی میں کتنی ہے کتنی نہیں یہ بات خود اس کے اوپر اپنے اوپر انحصار رکھتی ہے اور یہ امر بھی آخر کار لوٹ کر اسی کے اوپر آتا ہے کہ وہ حاصل شدہ علم کے مطابق کہاں تک اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے اس علم کی پیاس اگر موجود نہ ہو تو چاہے اس کے اب اس کے فوارے ہر طرف کیوں نہ پھوٹ رہے ہوں ایک آدمی جہل پڑا رہے گا اگر اس کے اندر عمل لحاظ سے جمود پیدا ہو گیا ہے تو چاہے علم اس کے اندر خارج سے ٹھنس ہی کیوں نہ رہا ہو اس کے حق میں بالکل بے نتیجہ رہ جائے گا یہ فرد فرد کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنے اندر ضابطہ معیار کے علم کی پیاس برقرار رکھے اور حاصل شدہ علم کے مطابق عمل کو کردار کی اصلاح کی مہم جاری رکھے ایک عزم ایک فیصلہ اگر ہم انسانی نفسیات کا گہرا جائزہ لیں تو یہ زندگی کوئی کلی اور ہما گر انقلاب ہو یا کوئی جزی اصلاح ہر تبدیلی ایک عزم اور ایک فیصلے کا نتیجہ ہوتی ہے جب تک ایک مجاہدانہ عزم نہ باندھا جائے اور جب تک قوت راہ قوت راوی اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ایک قطعی فیصلے کا اعلان نہ کر دے ہمارے اندر کوئی تبدیلی واضح نہیں ہوگی بہت سی چیزیں ہیں جن کی ہم تعریف کرتے ہیں اندر اور گفتگو میں ان کو واجب العمل مانتے رہتے ہیں لیکن عملاً ان کو اختیار نہیں کرتے دوسری طرف بہت سی چیزوں کو ہم برا کہتے ہیں اور ان سے ان سے بچنے کی وجہ فلا قرار دیتے ہیں لیکن ساری عمر وہیں چمٹے رہتے ہیں یہ محصول حاصل محض اس وجہ سے ہم برسوں ترس تاری ہم پر برسوں تاری رہتی ہے کہ ایک قطعی فیصلہ نہیں کر پاتے بلکہ بیچ میں لٹکے رہتے ہیں اصلاح نفس کی بہم شروع کرنے کے لیے درجہ اول کی ضرورت ہے کہ آدمی شعور و علم کے مطابق ہر معاملے میں قطعی فیصلہ کرنے اور عزم سمیم باندھنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے اسلام ایسا انسان نے تیار کرنا چاہتا ہے جو خدا اور رسول کا فرما بدار بن کر دوسروں کی بلائی چاہے دنیا میں متاع خیر کا اضافہ کرنے اور زندگی کا حسن سے آراستہ کرنے میں مہم میں منہمک ہو اسی طرح اسی طرز کا انسان وہی بن سکتا ہے جو یکبارگی یکت ہی فیصلہ کر لے کہ آج سے میں کسی کے ساتھ برائی کرنے کے لیے نہ دماغ میں سوچوں گا اور نہ اپنے اعضاء سے کوئی ایسی حرکت کروں گا اور اس مطائے کے نقصان کا واورانہ نہ ہو آج سے میں زندگی اور تمدن اور معاشر کو حسن دوں گا اور اس میں بدنمائی پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہیں لوں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جن ہستیوں نے بلپ بیک کہی تھی انہوں نے ایسے ہی قطعی فیصلے کیے تھے اور ایسے ہی عزائم پیدا کیے تھے دنیا لالچ اور خوف کے سارے وسائل لے کر ان کے خلاف یورش کی مگر وہ اس دنیا سے اس شدت سے ٹکرائے کہ ان کے نظام آئے باطل کے پر خچے اڑا دیے کیا مثال ہو سکتی ہے اس شخص کی کہ جس نے کھجوریں کھاتے کھاتے ایسا ہی کہتے فیصلہ کیا کہ آن کی آن میں جہاد کے مورچے پر قربان ہو گیا ایک ہم ہیں کہ دن رات دوسروں کی طرف پیش کرنے والی لے جن تجربوں میں نگواری محسوس کرتے ہیں اور ان کی برائی کا ساز ہوتا رہتا ہے ان سے خود بات نہیں آ سکتے ہوتی ہے سڑکوں اور گلیوں میں جو غلازت پھینکی جاتی ہے بول چال میں زبانوں کی گندگی اور خدمات کی جو تخلی ہے سامنے سامنے آتی ہیں نظر بند یا نظریں یا فکر بازی میں جس کی کمینگی کا مظاہرہ ہوتا ہے ان سے کس سے کرب محسوس نہیں ہوتا مگر ہم خود ہڑ بونگ سے مچاتے ہیں ہم خود خلازت پھینکتے ہیں اور اپنی نگاہوں اور زبانوں پر ہم خود قابو نہیں کر سکتے پھر ہمارے ہاں یہ عجیب صورتحال پائی جاتی ہے کہ اونچی تعلیمی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے روشن خیال افراد تک ان ساری گھریلو سماجی مجلسی اور رسمی معاملاتی پستیوں میں گھرے رہتے ہیں جو جہالت کے شان شان ہیں اچھی سے اچھی کتابیں نظر سے گزرتی ہیں اور صد کا تقریریں اور گفتگویں سماعت میں آتی ہیں مگر اخلاقی حوال میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی یہ انتہائی موجود کی انتہائی جمود کی علامت ہے کردار وہ لوگ بنا سکتے ہیں جو جب جس جب جس برائی کا احساس کریں تو یہ موجہ آزاد ہے کہ اسی آن اپنے ذہن میں عزم باندھے کہ بس اس لمحے سے میں نے اسے چھوڑ دیا اس کی زرعی مثال مدینہ کی جن کہ مدینہ کی ان جوہر جوہردار ہستیوں نے پیش کی تھی جنہوں نے شراب کی حرمت کا حکم سنتے ہی ہوٹوں سے لگے ہوئے پیالے علاق کر دیے یا پھر ان خواتین مبارک اسرے قائم کیا جنہوں نے حجاب کا حکم سنتے ہی کمر پھٹے پا پھاڑ پھاڑ کر دوپٹے فوراً اوڑیاں بنا لیں اور گھونٹ نکال اور گھونگٹ نکالیے جو شخص برائی کو برائی محسوس کرنے لگے کہ جب اس کو ساتھ ساتھ لیے لیے پھرتا ہے اور جو شخص ایک اخلاقی تقاضے کا شعور حاصل کر ہو جائے پھر وہ اپنے اوپر سستاری نہیں کرتا بلکہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے یہ اچھا ہے یہ برا ہے کہ رشے ہوئے جملے شاعرانہ انداز سے دہراتا رہتا ہے اسے کوئی درس اور کوئی نظام تربیت اور کوئی انتقا اور کوئی جماعتی ماحول سنوا نہیں سکتا وہ ذہنی جمود اور قلبی فالج کا مزید ہے وہ ہمیشہ اس انتظام میں رہتا ہے کہ کوئی اسے پھونک مار کر یا ایک نگاہ حقیقت ڈال کر کچھ بنا دے اور کوئی زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اخلاقی الو کے مرتبے پہنچا دیتا ہے نیکی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں واضح ارادہ باندھا جائے اور قطعی فیصلہ کیا جائے فیصلوں کو اصول اصول بنا لیا جائے اصولوں کو پائیدار اور روایات و مستحکم عدادات کی شکل میں ڈال لیا جائے ہر ارادے کو پورا پابند رہنے میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں قربانیاں صحیح ان کو قیمتی اور یوب بناتی ہیں یہی قربانیاں ان کو نایاب بناتی ہیں شخصیت عدادات روایات ہی سے بنتی ہیں فرد کی عادت اور قوموں خاندانوں اور جماعتوں کی روایت بڑی آہنی طباقت ہوتی ہے جو کسی خاص رتز کسی خاص طرز کے کردار کی حفاظت کرتی ہے ایک طریقے پر بار بار عمل پیرا ہو کر ایک شخص اس میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اگر اسے اس کے خلاف کسی حرکت کی دعوت دی جائے تو وہ جمہورانہ انداز میں معذرت کر لے گا ایسا تو میں ہرگز نہیں کر سکتا اسی طرح ایک خاص طرح کے اخلاقی روایت رکھنے والے انسان یہ معاشرے کے کسی فرض سے اگر ان روایات کے خلاف کسی اقدام کا مطالبہ کیا جائے تو وہ غیرت مندانہ سے نکل کر کہتا ہے یہ میرے امکان میں نہیں ایک شخص کے سامنے ہر معاملے میں واضح اور طے شدہ اصول اور فیصلے ہونے چاہئیں کہ میں یہ اور وہ یہ کروں گا اور یہ اور یہ نہیں کروں گا اس کے مال کی اٹل حدیں ہونی چاہیے اس کے اندر نیکی کی مستقل عداد اور روایت قائم ہونی چاہیے اسی لیے اسلام نے کبھی کبھار کے متفرق نیک و مال کے مقابلے میں اس قلیل عمل کو ترجیح دی ہے جس پر آدمی مداوت اختیار کرے نیکی جو بھی اختیار کی جائے وہ آدمی کی سیرت کا ایک مستقل جزو بن جاتی ہے اب یہ بالکل واضح بات ہے کہ باطن میں فیصلہ کن عزم عزم کو اصول بنا لینا اور اصولوں کو عادات اور روایات میں ڈال لینا آدمی کے اپنے ہی اوپر منحصر ہے خارج کو کوئی مربی و یہ کوئی ذمہ داری سر انجام نہیں دے سکتا اس کے لیے اندر کے مربی و مزکی کو جگانا پڑتا ہے معارفت نفس اپنی اصلاح و تعمیر بغیر اپنے آپ کو جانے ممکن نہیں اس کے لیے یہ بڑی ضرورت ہے اپنے نفس کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا معرفت نفس کے معنی یہ بھی ہیں کہ نفس انسانی کی فطر کو جانا جائے اور حدیث کے مطابق اس کے لیے ملکوتی تو قوت اور اس کے مقابلے میں کام کرنے والی شیطانی قوت کے درمیان جو کشمکش رہتی ہے اس پر نظر رکھی جائے اور اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ خاص طور پر ایک شخص اپنے نفس کے انفرادی اور امتیازی اوائل کو سمجھتا ہو نفس اگر ہم ایک ناراضی کیفیت میں چھوڑ دیں کہ اس میں مختلف اچھی اور بری قوتیں ایک دنگل مچائے رکھیں اور جب وہ رجحان بھی زور پکڑے زندگی اس کے مطابق ڈھل جائے تو اس ناراضی کیفیت کے ساتھ کسی اصلاح کا امکان نہیں سیرت کے بنانے کے لیے نفس کا ایک منظم سلطنت کی صورت اختیار کرنا ضروری ہے جس میں تمام تمام متامات اور رجحانات ٹھیک ٹھیک اپنے مرتبہ مقام میں رکھے ہر ایک کے لیے اس کی حدود متعین ہوں ہر اصلاح طلب آدمی کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ اپنی خاص کمزوریوں کا شعور حاصل کرے بارہار کے تجربات سے ہمیں اندازہ ہو جانا ہے کہ ہماری سیر کا کمزور پہلو کیا ہے کس کے اندر کے اندر قہر کا رنگ پایا جاتا ہے کسی میں غصے کی تلخی زیادہ ہوتی ہے کسی میں خود رائی کا مرض ہوتا ہے کسی کے جنسی میلانات میں عدم توازن پایا جاتا ہے کسی میں اسراف یا بخل کے سار ہوتے ہیں کسی پر یا زید کے عملے زیادہ ہوتے ہیں کسی میں علیحدگی پسندی پائی جاتی ہے اور کسی میں کچھ اور کمزوریاں ہوتی ہیں اپنے اندر کی ایسی کمزوری کو جان لینا اور اس کے خلاف ایک جد و جہد کرنا سیرت کو سوانے کے لیے انتہائی لازم ہے ورنہ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو اور ڈھیلا چھوڑ دیں تو آخرکار وہ پورے کردار پر چھا جائیں گی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نفس اور ذہن اور روح کے مرکز پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے جس کا شریعت میں اصلاحی نام کتب ہے کلب ہے کلب ہی وہ سرچشمہ اولین ہے جہاں سے خیال اور احساس اور جذبے اور ایک ارادے کے جھرنے پھوٹتے ہیں فساد جب اس سرچشمہ میں آتا ہے تو سارے ایک کردار میں پھیل جاتا ہے اور اصلاح بھی جب اس سرچشمے کی ہوتی ہے تو ساری سیرت سمجھ جاتی ہے قلب درست ہو تو یہی اصل مربی و مسکی ہے اور یہی بہترین مفتی اور جج ہے یہی چاقو بند پاسباں اور سنتری ہے یہ بگڑ جائے تو پھر باہر کی کوئی امداد بھی ہمیں سنوار نہیں سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یہ ہے کہ بگاڑ جب آتا ہے تو اسی قلب یا مرکز روح میں ایک سیاہ نقطہ نمودار ہوتا ہے آدمی کی نگاہ اگر اس مرکز پر نہ لگی ہو اور وہ اس سیاہ نقطے کو فوراً دھو نہ ڈالے تو یہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے اور یہی یا اور یہاں تک کہ اس کی سیاہی سارے قلب کو محیط کر دیتی ہے ابتدا میں ایک گندہ خیال ایک گھٹیا جذبہ اور ایک فاسق ددام سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے جس کے اس کے سیاہ نکتے کا اگر فوراً ازالہ نہ کر دیا جائے تو پھر یہ اختیار کر کے سارے نامہ سیر کو سیاہ بنا دیتا ہے ایک بیدار دل مسلم اسے نمودار ہوتے ہی توبہ کر لیتا ہے دومد اور ندامت کے آنسو سے دھو دیتا ہے اب یہ ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس پر نگاہ رکھنی اپنی کمزوریوں کو جاننا اور ان کے خلاف معارکہ آرا ہونا اور اپنے مرکز روح کی پاسبانی کرنا ہر فرد کے اپنے ہی اوپر منصر ہے اس اس دائرے میں باہر سے کوئی دوسرا اس کے حصے کا فرض انجام نہیں دے سکتا ہم دوسروں کی مدد کے کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہوں جب تک اپنی اصلاح آپ کا اصول اختیار کر کے اپنے اوپر اپنے حصے کی ذمہ داری پوری نہ کریں دوسروں کی مدد سے بھی ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا